ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ اتنے میں ہم نے ایک شور سنا اور بچوں کی آواز سنی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو دیکھا کہ ایک حبشی عورت ناچ رہی ہے اور بچے اسے گھیرے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آؤ تم بھی دیکھ لو تو میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھ کر آپ کے سر اور کندھے کے بیچ میں سے اسے دیکھنے لگی آپ نے فرمایا کیا تو ابھی آسودہ نہیں ہوئی کیا تو ابھی آسودہ نہیں ہوئی تو میں نے کہا کہ میں ابھی نہیں تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کے دل میں میرا کتنا مقام ہے اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آ گئے تو سب لوگ اس عورت کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوئے یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کو دیکھ کر بھاگ گئے پھر میں بھی لوٹ آئی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اکانوے یہ حدیث صحیح ہے